بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سبق میں پہلے ان کے مشہور دس دلائل ذکر کریں گے جن سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختار کل ہونے پر استجاد کرتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے دلائل قرآن و سنت سے تقریباً دس بارہ اور آخر میں آخری وجوہات مختار کل نہ ہونے کی وجہ ان کی ایک ہے وہ میں آتا کمر رسول فخذوه ہوں وہ میں نہا کمان یعنی رسول تمہیں جو کچھ دے دیں وہ لے لو اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ اور ظاہر ہے کہ میں موصولہ ہے اور مطلق آیا ہے تو بظاہر مطلق کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ دیں گے رسول دیں گے اور اس میں ساری چیزیں آ گئیں دنیاوی چیزیں دینی چیزیں عمر تکوینیہ اور تشریحیہ یہ ہے اس اقدام کا طریقہ مگر اس کا جواب یہ ہے کہ آگے لفظ یہ ہے کہ وہ میں فنت ہو اور جس سے وہ روکیں اس سے رک جاؤ اور نہاکم کو آتا کم کے مقابلے میں لانا یہ کرینہ ہے اس بات کا کہ یہ آیت خاص ہے امور تشریعیہ کے ساتھ اس کے ساتھ خاص ہے امور تشریحیہ کے ساتھ ہے امور تکوینیہ اس میں شامل ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ مشکار میں تم نے ایک حدیث پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی کہ جس میں ان کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور وہ آ کر کہتی ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم نے اس اس طرح کی عورتوں پر لانت کی ہے لعن اللہ الواصلات والمستوصلات والواشمات والمستوشمات والنامسات اور ولمتفرجات المتغیرات کیا خلق اللہ او کا مقاد تو وہ آتی اور کہتی ہے کہ و تھا تم نے اس طرح لعنت کی ہے یعنی اس طرح کی عورتوں پر لعنت کی ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا کہا کہ میں کیوں لعنت نہ کروں اس عورت پر کہ جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس پر قرآن نے لعنت کی ہے جو قرآن میں بھی ہے تو اس خاتون نے فوراً کہا کہ قرآن کو تو مابین الوقین میں نے پورا پڑھا ہے دونوں گتوں کے بیچ میں مکمل قرآن میں نے پڑھا ہے اور مجھے تو کہیں نہیں ملا یہ تو آپ نے فرمایا کہ لو قرآتی ہی لو وجدتی ہی اگر تو سمجھ کر پڑھتی تو وہ تم پا لیتی اور پھر کہا کہ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا کہ میں آتا کمر رسول خزو ہوں و میں نہا کمان ہوں تو کہا کہ یہ تو پڑھا ہے تو ان مسود نے فوراً فرمایا کہ یہ وہی چیز ہے نا کہ جیسے رسول نے منع کیا ہے رک جاؤ تو معلوم ہوا کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے امور تشریعیہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق امور تکوینیہ وغیرہ کے ساتھ نہیں ہے دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ مکان ولا اذا حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کی شادی کا واقعہ ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کس کے متعلق ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے نکاح کے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کا نکاح کس کے ساتھ ہو حضرت زید ابن حارث رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو اور ان کو اور ان کے بھائی کو دل سے یہ بات پسند نہیں تھی اس لیے کہ وہ قریشی تھی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ دار تھیں اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کے آزاد کردہ غلام تھے تو یہ ان کو پسند نہیں تھا وہ ان کو اپنا کفو نہیں سمجھتے تھے تو ان کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو فیصلہ اللہ نے کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کا اظہار کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس فیصلے کو مانو اس کے مقابلے میں تمہارا اپنا اختیار نہیں چلتا تو یہ خاص ہے اس نکاح کے معاملے کے ساتھ کہ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس کا فیصلہ ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کی بنیاد یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشرقی نمتا کی ایک رسم کو ختم کرنا ہے اور وہ رسم یہ ہے کہ متبنہ یعنی جس کو پالک اور منہ بولا بیٹا بنایا جائے تو مشرقی نمکہ اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو بہو کی طرح سمجھتے تھے تو عام اپنی حقیقی بہو سے جس طرح وہ نکاح کے تصور کو جائز نہیں سمجھتے تھے اسی طرح متبنہ کے نکاح کی بیوی سے نکاح کو بھی وہ جائز نہیں سمجھتے تھے تو اس رسم کو اللہ نے ختم کرنا تھا ختم کس نے کرنا تھا اللہ نے ختم کرنا تھا تو اللہ نے اس کا ظاہری ذریعہ یہی بنایا کہ آپ کے پاس وہی بھیجی کہ آپ اس کی شادی زید کے ساتھ کر دیں اور پھر بعد میں جب اتفاق نہیں بنا اور ان کا گھر آباد نہیں ہوا تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ضعو و جنا کہا آگے کیا کہا ضو و جنا کہا لیکن فی کہ اس رسم کو توڑنا مقصد تھا اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہی کی کہ آپ پہلے اس کی شادی زیر سے کرا دیں پھر ان کا نباہ نہیں ہو سکے گا طلاق کی نوبت آئے گی تو پھر آپ کی شادی ہم خود اس سے کرا دیں گے یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اپنی دوسری سوکنوں پر فخر تھا کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے ہیں اور میرا نکاح کہاں ہوا آسمانوں پر ہوا تو لہٰذا اس کا عموری تکوینیا وغیرہ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تیسری دلیل یہ ہے کہ ولو انہم رضو آتا ہوں اللہ رسول وقال الله من فضله اللہ وہ رسولوں الله راغبون کہ یہاں پر اگر وہ راضی ہوتے اس بات سے کہ جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا اور وہ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ عن قریب اپنے فضل سے ہمیں دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا اگر وہ یہ کہہ دیتے تو یہ ان کے نجات کے لیے کافی تھا لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کہا تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تو مال غنیمت کی تقسیم کے متعلق ہے اس کا تعلق امور تکوینیہ کے ساتھ کہاں ہے اس کا تعلق بھی امور تکوینیہ کے ساتھ نہیں ہے اور یہ امور تشریعیہ کے ساتھ ہے اور ماض غنیمت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے تو اللہ کے نبی مکلف سے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کریں تو یہاں پر انہوں نے اس طرح کیا تو جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کے جواب میں اللہ نے یہ آیت اتاری ہے چوتھی دلیل یہ ہے کہ ومان قمو اللہ و رسول اللہ ونگر کہ انہوں نے انتقام نہیں دیا انہوں نے تکلیف نہیں پہنچائی مگر اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کو مستغنی کر دیا اور اس کے رسول نے مستغنی کر دیا اللہ کے فضل سے زائ کے فضل سے یہاں پر کیا مراد ہے مال مراد ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو مال دیا اللہ نے ان کو مال دیا اور اس مال کو نبی کے ذریعے سے تقسیم کر دیا تو نبی سبب ہوئے اور اللہ مسبب ہوئے نبی کیا ہوئے سبب ہوئے اور اللہ مسبب ہوئے اس کی آسان سی مثال ایسی ہے کہ مثلا وزیر اعظم یا بادشاہ کوئی بھی ہو وہ اگر خزانے میں سے پیسے نکال کے کہے کہ یہ میں نے غریبوں کو دینے ہیں یہ میں نے کس کو دینے ہیں مستحق لوگوں کو اور غریبوں کو دینے ہیں اور وہ اپنے ورکروں میں سے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ یہ ذرا ان میں تقسیم کر دو وہ اپنے لوگوں کی ڈیوٹی لگا دے کہ یہ تقسیم کر دو ان لوگوں میں اور مستحق لوگوں میں یہ تقسیم کر دو تو اصل پیسے کس نے دیے اس بادشاہ نے یا وزیر اعظم نے دیے اور کس کے واسطے سے دیے اپنے ورکروں کے واسطے سے دیے اب اگر جس کو وہ پیسے ملے وہ کہے کہ ورکر ہی اصل مسبب ہے اصل پیسے دینے والا یہی ہے یا وہ ورکر خود سمجھے کہ اصل پیسے دینے والا میں ہوں اور یہ میرے پیسے تھے یہ میں نے اپنے ذاتی طور پر دیے تو یہ دونوں باتیں کیا ہیں یہ گمراہی کی باتیں ہیں اور یہ غلط باتیں ہیں اور دنیا والے ایسے انسان کو عقل مند نہیں کہتے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا قرینہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سبب ہیں اس کا قرینہ یہ ہے کہ ایک موقع پر غالباً غزو حنین تھا یا کوئی فتح مکہ فتح مکہ کا موقع تھا جس میں معلفت القلوب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ دیا تھا تو کچھ انصاری جوانوں کے دل میں کچھ شکوک پیدا ہو گئے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے سب انصار کو جمع کر دیا اور جمع کر کے ان کے سامنے کچھ باتیں کہیں کہ مجھے یہ رپورٹ جو ملی ہے جو پہنچی ہے کیا یہ صحیح ہے تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمارے بڑوں نے تو اس طرح کا تصور بھی نہیں کیا کچھ نئے جوان ہیں جن کی زبانوں سے اس طرح کے جملے نکلے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ کیا علم کم ضلع فہدا کم اللہ بھی علم اجد کم مفت رقین فاجب اللہ بھی وغیرہ یعنی اس طرح کے جملے پھر آپ نے فرمایا کہ تم گمراہ تھے اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی اور تم متفر تھے تمہارے آپس میں اختلافات تھے اور میرے ذریعے سے اللہ نے تمہیں جمع کر دیا علم اجد کم کم اللہ بھی تم تنگ دست تھے فقیر تھے اور اللہ نے میرے ذریعے سے تمہیں مالدار بنایا یعنی سبب مجھے بنایا تو یہاں پر دیکھو اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ کرنے والے اللہ ہیں لیکن سبب کے درجے میں اللہ نے مجھے استعمال فرمایا یہ واقع صحیح بخاری جن نمبر دو سب پچیس سو بیس کا ہے اچھا دلیل نمبر پانچ احق ان یرزوک منافقین کے بارے میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ یہ ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں بہ نسبت دوسروں کے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں اگر اللہ کے رسول رسول کو ناراض کریں گے تو یہ بھی کفر ہے اور اللہ کو ناراض کریں گے یہ بھی کفر ہے اللہ ہی نے رسول کو راضی کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ ہی نے رسول کے آداب کا حکم دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن رضا اور مختار کل کا آپس میں کیا تعلق ہے مختار کل میں تو دینے کی بات ہوتی ہے لینے کی تو نہیں اور رضا میں تو ایک چیز یعنی اپنی رضامندی ان کو دی جا رہی ہے تو اس سے استدال کرنا یہ تو الٹی چیز سے استدال کرنا دلیل نمبر سات آپ فرماتے ہیں کہ انما انا واللہ اللہ میں کون ہوں تقسیم کرنے والا اور اللہ دینے والے ہیں جب وہ اللہ یوتی کہہ دیے تو بات ہی ختم ہو گئی پھر تو آپ سبب ہو گئے مسبب تو نہ رہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ محدثین نے اس جملے کو کتاب العلم میں ذکر کیا ہے کون سی بحث میں ذکر کیا ہے کتاب العلم میں اور پوری حدیث یہ ہے کہ اللہ بھی خیرن جو فقی الدین و ان نما القاس اللہ یوتی یعنی علوم کو تقسیم کرنے والا میں ہوں لیکن حقیقت علوم کو دینے والی کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے اس کا تعلق علم کے ساتھ ہے اس کا تعلق مختار کل ہونے کے ساتھ ہے پھر باقی رہی تقسیم کی ذمہ داری حقیقی تقسیم تو وہ اللہ نے خود اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا ان کی دنیا کی زندگی میں جو رزق وغیرہ ہے وہ کس نے تقسیم کیا ہے ہم نے تقسیم کیا ہے کسی اور نے نہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم کہ اللہ نے جس طرح تمہارے رزق تمہارے درمیان میں تقسیم کیے ہیں اسی طرح تمہارے اخلاق بھی تقسیم کیے ہیں و ان اللہ یعطی دنیا من یحب و لا یحب اور اللہ دنیا اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ لوگوں کو بھی دیتا ہے ولا يحب لیکن ایمان کس کو دیتا ہے اسی کو دیتا ہے کہ جس کو اللہ چاہے یہ مشکات کی روایت ہے صفحہ نمبر دو سو پچیس نمبر سات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دفعہ عصر کی نماز نکل رہی تھی مشہور واقع ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے سورج جو ہے وہ واپس پڑ رہا ہے اور آپ نے وقت کے اندر نماز ادا کروائی تو اگر اس میں بھی آپ مختار کل نہ ہوئے تو پھر کب ہوں گے کہ سورج بھی آپ کے حکم سے واپس آ جائے تو اس میں یہ تو بالکل اظہر میں نشم سے آپ آپ کے مختار ہو کل ہونے کی دلیل ہونے کے اعتبار سے اس کے دو جواب ہیں اس کے دو جواب ہیں پہلی بات یہ ہے کہ اس حدیث کو نقل کیا ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ نے خسائے سے میں کہاں نقل کیا ہے خسائے سے میں جن نمبر دو صفحہ نمبر بیاسیس میں بیاسی میں اور اس کے جو اصل الفاظ یہ ہیں کہ ان نحو فیطا آتے کا آتے رسولک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ علی اس وقت تیری اطاعت میں اور تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف ہیں رضی اللہ عنہ فردود علیہ شمس تو سورج کو اس پر واپس کیجیے تاکہ اس کی نماز قضا نہ ہو تو یہ دعا ہے یہ کیا ہے دعا ہے مختار کو دعا نہیں مانگتا وہ اپنے اختیار کو یوز کرتا ہے یہ تو جدید ہے اس بار کی کہ آپ مختار کل نہیں ہیں آپ اللہ کے محتاج ہیں اور ان سے مانگ رہے ہیں یہ تو ہے پہلا جواب اور دوسرا جواب یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج سنت نبویہ جن نمبر آٹھ صفحہ ایک سو پینسٹھ میں موضوعات ابن جوزی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ حدیثی موضوع ہے یہ کیا ہے یہ موضوع ہے من گڑھ ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں نمبر آٹھ ایک دفعہ ابو طالب بیمار ہوا ایک دفعہ کون بیمار ہوا ابو طالب بیمار ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ان کی اس کی صحت کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا اس کو شفا ہو گئی جب شفا ہو گئی تو ابو طالب نے اس وقت ایک جملہ کہہ دیا جذبات میں آ کر ان کرتا مسترک حاکم جن نمبر ایک صفحہ پانچ سو تیرالیس غریب ہے جواب پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی دعا کی تھی اس کی صحت کی تو یہاں آپ مختارجی کل ہوئے مختار کل نہ ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک را ہے حیثم ابن حجاز کیا نام ہے حیثم ابن حجاز اور زیسان المیزان جن نمبر چی صفحہ پینتیس میں لکھا ہے کہ وہ متروک ہے وہ کیا ہے متروک ہے تو لہٰذا یہ حدیث ضعیف ہے اور یا منکر ہے اس کا اعتبار ہی نہیں اور ایک جواب میری طرف سے وہ یہ کہ جس طرح صحیح بخاری وغیرہ میں تم نے پڑھا کہ ابو طالب کا انتقال کفر کی حالت میں ہوا ہے تو ابو طالب جو کہ حالت کفر میں مرا ہے اور حالت کفر پر اس کی زندگی گزری ہے تو ایک کافر کی بات کو تم اپنے عقیدے کی تاجر کے لیے استعمال کرو یہ تمہارے شیم کی بات ہے اچھا دلیل نمبر نو اس پر تم لوگ انجمن میں خوب بیانات بھی کرتے ہو میں مابین مابینی و مابین ہی ازم اللہ الجن و و مابینہ ہی ازم اللہ جن مختلف الفاظ ہے تو یہاں تو نبی گارنٹی دیتے ہیں پھر بھی مختار کل نہ ہوئے پھر کیسے مختار کل نہ ہوئے اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا حرام سے اور زبان کی حفاظت کرنا حرام سے تو اس چیز کو حرام کس نے کیا ہے نبی نے یا اللہ نے اللہ نے حرام کیا نا اور قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں ولا تقول الماطف السنت السنت ملک احادہ حلال وحاد حرام یہ تفترو عل اللہ تو حلال اور حرام کی اصل ذمہ داری کس کی ہے اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں ہے و ولا احل حراما یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری جن نمبر ایک صفحہ دو سو نو میں کہ کسی حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا یہ میرا کام نہیں ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کہا وہ قیامت تک حلال رہے گی اور جس کو اللہ نے حرام کہا وہ قیامت تک حرام کہے رہے گی میرا کوئی اختیار نہیں کہ میں اس میں کسی طرح کی تبدیلی کر سکوں اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر دیا تھا اور اللہ کی طرف سے آپ کو حکم آئے وخار اللہ اللہ کا تب تغیب مرضات ازواجک آگے کیا کہا کہ قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم کہ آپ کو اس قسم پر رہنے کی بھی اجازت نہیں پہلی بات تو یہ کہ جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اپنے اوپر حرام کیوں کی اور دوسرا یہ کہ اس قسم پر باقی رہنے کی بھی آپ کو اجازت نہیں آپ پر فرض ہے کہ اس قسم کو توڑ دیں تو لہٰذا حلال اور حرام کا جہاں تک تعلق ہے یہ کس کے ذمہ ہے اللہ کے ذمہ ہے یہ کسی رسول کے ذمہ نہیں ہے دوسری بات یہ میری طرف سے ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں اس آدمی کے لیے کہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر ان دونوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اگر ضامن مختار کل ہوتا ہے تو پھر جتنے بھی ضامن ہیں جتنے بھی کفیل ہیں جتنے بھی وکیل ہیں یہ سارے کے سارے مختار کل بن گئے یہ بھی تو یہی کام کرتے ہیں مقدمات لڑتے ہیں آگے معاملات پیش کرتے ہیں دلائل دیتے ہیں اور ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ضمانت کی وجہ سے کوئی مختار کل بنتا ہے تو پھر یہ وکیل کفیل اور ضامین دنیا میں جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہونے چاہیے مختار کل اور ان کو کوئی بھی مختار کل نہیں مانتا اچھا دزی نمبر دس حرم مدینہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرام قرار دیا تھا اور میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا تعلق بھی اللہ کے حکم کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر اس کا اختیار نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو حرام قرار دیں بلکہ اللہ نے کہا تھا کہ یہ اس بارڈر سے لے کر اس طرح کی مدینہ کی حد ہے اور یہ حرام ہے اس کی گھاس وغیرہ نہیں کاٹی جا سکتی اس میں شکار وغیرہ نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ مکہ میں مکہ کے ساتھ یہی معاملہ ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے بتلایا ہوا ہے یہ تو ہے پہلی بات اور یہی حقیقی جواب ہے یہ دوسرا جواب یہ میری طرف سے ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختار کل مانو اس لیے کہ مدینہ کو کہ مدینہ کو اگر حرم قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ حرم قرار دینے کی وجہ سے مختار کل بن گئے تو پھر مکہ کو تو تم بھی مانتے ہو اور اس حدیث میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو حرم قرار دیا تھا تو پھر ان کو بھی مختار کل مانو ان کو کیوں نہیں مانتے ان بیچارے کے کیا قصور ہے جی ہو گئے ان کے دل کا عشرت ناقصہ تلك عشرة ناقصة وفاسدة وتعويلات ركيكة ليس لئی حقيقة حقیقہ کچھ اور بھی استدلال ہیں مثلا وہ حضرت ابو سلم ہیں یا کوئی اور صحابی ہیں کہ جن ایک صحابی کی گواہی دو کے قائم مقام تھی تو کہہ ہیں کہ یہ بھی اختیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی طرح وہ صحابی جو کفار زہار کے بارے میں آئے تھے مشکلات میں تم نے وہ پڑھا ہے تفصیل سے کہ آپ نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو گا میرے پاس پیسے نہیں تو کہا کہ روزہ رکھو گا اس کی وجہ سے کوئی مصیبت آئی ہے تو پھر کہا کہ فقیروں میں کھانا کھلا رکھوں گا میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں اتنے میں آپ نے وہ ایک وصف کھجور ہیں آپ کے پاس آئی تھی جو آپ نے ان کو دے دی اور کہا کہ تقسیم کرو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ اس کا مجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ چل تو ہی لے جا مشہور واقعہ نے یاد آ گیا تو کہہ دیں کہ دیکھو ان کو دے دی لیکن ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا یہ اللہ کی وحی تھی اور اس وحی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہوا ہے آپ کو خود ذاتی طور پر اس چیز کا اختیار نہیں تھا اللہ کی وحی ایک تو یہ کہ قرآن میں خود اللہ نے صاف کہہ دیا کہ مائن ان ہوا اللہ الوحا کہ اس طرح کے امور تشریح ہوئی ہمیں آپ جو کچھ بھی فرماتے ہیں وہ آپ کی ذاتی خواہش نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی ہے وحی ہوتی ہے وحی کی دو قسمیں تم پڑھ سکو ہے ایک وحی مطلوع ہے جو قرآن کی صورت میں ہوتی ہے اور ایک غیر مطلوع ہے جو حدیث کی صورت میں ہوتی ہے اس کے علاوہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوتی تو قرآن و مصر ہو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے مثل اتنا اور بھی دیا گیا ہے وہ جو اور دیا گیا ہے وہ سارے کے سارا کیا ہے واقعی غیر مطلوع ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا یہ تو ہو کہ ان کے دلائل اور ان کے جوابات بھی آ گئے ٹھیک ہے